تمہاری نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے تو نہیں کھانے پینے کی لائن میں چیزیں اللہ ماں باپ رات اور دن دیکھنے کی ضرورت ہے دوستوں لیکن پہنچ جائے گا لیکن ایک آدمی ضد کر رہا میں جہاں جا رہا ہوں یہ دہلی کی ہی ٹرین ہے ارے پیسہ ویسا نہیں ہے کہ بمبئی جانے والی ٹرین ہے تو جلد ٹرین گیا ہے اگر اس نے سنی اور سنی کر دی اور اپنی ضد پر اڑا رہا تو دو چار گھنٹے ایسا ہی ہو گیا دوستوں کو محنت کرنے کی کی نعمت عطا فرمائی ہے اب ہمیں دیکھنے ضرورت ہے کہ آیا سلام والی محنت کے رخ پر ہم چل رہے ہیں تب تو ہمارے لیے یہ رخ صحیح ہے اور اگر ہماری محنت کا رخ علیہ صلاح وسلم کے بتلائے ہوئے رخ دوستوں بزرگوں ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنا پڑے علیہ گا سلاد والا رخ کیا ہے امبیالی سلاد اور سلام کا رخ یہ ہے لوگوں اس کرنے میں یقین کو کو پیدا کر لو ایک اکیلے اللہ دل میں پسند اولاد کا ملنا اور اولاد کے محبوب کو اللہ کی طرف سے جو کچھ دنیا میں ہوتا ہوتا ہے ہے ہے ہے ایک اکیلے اللہ کے کرنے سے کل کا کا مالک اس ارادہ واقع موجود ہے وہ دنیا میں جو چاہے گا وہی ہوگا ہمارا شاہ لوگوں تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگی سب کو نظام چلے گا اور اگر تمہاری چاہت اور اللہ کی چاہت میں فرق ہے تو دنیا میں ایک کھیل اللہ کی چاہت چلے گا ہمیں علیہ صلاح السلام نے دنیا کے انسانوں کو ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی یقین کو بدلایا ہے ساری دنیا میں اکیلا اللہ کے نظام چلا کر ساری دنیا میں کنٹرول شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے اور زندگی کی شکل میں انسانوں کو بنا کے کھانا چھوٹا مالداری کی شکل میں انسان کو غریب کر دے اور غربت کی شکل میں انسانوں کو مالدار کر دے ابراہیم علیہ السلام پر السلام اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر اپنے بیوی اور بچے کو لے کر چلے ملک شام آباد یہ آپ کے ساتھ اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر کی آگے بڑھتی ہے جہاں پہنچنا ہے وادیاں نہیں ہے ایسی وادی کہ جہاں اللہ اٹھانے کی صلاحیت کبھی کبھی کبھی صلی اللہ تعالی سلام آپ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کا ناکامی نظر آتی کوئی انسان نہیں کوئی بستی نہیں کھانے پینے کا بلکہ جنگل ابھی کئی میں سلا کر سلام کر جانے جنگل اور ریگستان کا کا کے رکھ اس جگہ جا کر آپ کی کو دیا کہ اللہ اللہ اللہ حکم حکم ابراہیم علیہ فرمایا ہاں ایک اکیلی عورت ایک چھوٹا سا بچہ لیکن حکم اللہ کا اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر سمجھا قیامت آنے والے انسانوں کو سبق سکھلانا تھا کہ اللہ اللہ کے کے پورا کرنے میں پاک کبھی ناکام نہیں کریں گے ابراہیم علیہ صلاح کے جواب پر اس عورت نے کہا ہدن نہیں ہونا پھر تو اللہ پاک جائے اور برباد نہیں کرے گا ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت نہیں قیامت تک آنے والے انسان کو یہ نظر یہ آتا ہے کہ کامیابی سے ناکامی نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر اگر ہم نے قدم اٹھایا ہے تو پھر اللہ پاک برباد نہیں کرے گا اب انسان بچے کو پیاس لگی بھوک لگی ماں پریشان ہو گئی کبھی پہاڑ پر سفا پر سبھی بروا پر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے یہ پانی کی علامت ہے پانی اپنے بچے کو کھیلا دیا لیکن حکم اللہ کا پورا کرنا ہے اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے اپنے آپ کو یہاں پر رکھا ہے اللہ پاک کو جاننے والے ہیں کامیابی کے لگتے اسلام کو ناکام کر کرتے ناکامی کے رستے میں انسانوں کو کامیاب کرتے اللہ کا ایک نظام نام ہے اللہ پاک نے دیکھا اور اس پہ جبرائیل کو ملا ماں کو پانی کا تلاش کر رہی ہے اور جبرائیل کو سلام اسماعیل علیہ کو سلام کی ایڑی کو رگڑ رہے کوئی نظر نہیں آتا لیکن اللہ پاک کی بڑی طاقت بڑی قدرت ہے بغیر صدر کے آسمان کو کھڑا کر دیا بغیر نمونے کیا سلام کو پیدا کر دیا ساری مخلوق کو انسانوں کے تابع کر دیا سورج کا نظام اللہ نے چلایا شام کا نظام اللہ نے چلایا بارش کا نظام اللہ پر چلاتے ہیں زمین سے اکیلے اور ہی پیدا کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر اللہ کی قدرت ہے ان اللہ کا اس پر قبیر مطلب ہے پھر اللہ پاک نے اپنے قدرت کو بتلایا زمین سے ایڑی کے رگڑنے سے اللہ پاک نے پانی کا چشمہ نکالا ان کی زبان میں ادھیان کی بات میں زب زب رک جا رک جا چلیے سے پانی نکلتا رہا اور یہ کہنے لگی رک جا رک جا اللہ پاک نے پانی کو روک دیا اسماعیل علیہ السلام جہاں اللہ حاضر حاضرہ کی پیاس کو بھوک کو اللہ پاک نے دور کر دیا فرماتے ہیں اگر یہ عورت نظر کم کر کر پانی کو نہ روکتی اللہ پاک اس پانی کو پوری دنیا میں پہنچاتے سطرکار فرماتے ہیں ماحول گمزم کے ماں شروع والا زمزم جس میں زیادہ دیے گا اللہ اس کی نیت کو پوری کرے گا ایک پیاسا پیے گا اللہ پیاس کو دور کر دے گا ایک بھوکا پیے گا اللہ اس کی بھوک کو دور کر دے گا اور ایک بیمار پیے گا اللہ اس کی بیماری کو دور دے گا لیکن یہ پورا نظام جو چلا ہے اللہ کے حکم کے پورا کرنے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی عظمت دلوں میں لانا ضروری ہے اس لیے ہر نبی نے سب سے پہلے انسانوں کے دلوں پر محنت کی اور یہ کہا اے لوگوں اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لو اللہ کو دلوں میں بٹھا لو جتنی اللہ کی پڑھائی آئے گی جتنی اللہ کی کبریائی آئے گی جتنی اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھے گی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا صحابہ کرام کی زندگیوں میں مکی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو ایمان پر محنت ہوئی آخرت کے تذکرے ہوئے جنت اور جہنت میں یقین دلایا اور عروج اور زوال کے قصے آئے آسمانی کتاب قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ پاک کی طرف سے یہ تربیت کا نظام چلا اور کتنی محنت کرا اتنی محنت کی صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اچھے اللہ ایمان کو اللہ قرآن ہم نے پہلے ہی مان کو سیکھا اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا بزرگوں اس دعوت کے مبارک محنت کی لڑکی سے اسی بات کو کہا جاتا ہے میں اور آپ بھی اللہ کی طاقت کو کر کرے اللہ کو دلوں میں بٹھا لے کرنے والا ایک اکیلے اللہ ہی ہے ہماری نظام ایک اکیلے اللہ ہی بن کر ساری دنیا سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کو آپ میں ڈالا جا رہا ہے پانی جس کے ذریعے بارش کو سمجھانے کا نظام اور سمجھتا ہے کہنے لگا ابراہیم اگر آپ کہو تو میں پانی کو برسا دوں جس کے ذریعے ہوا وہ پرستا کر کہنے لگا ابراہیم اگر آپ کہو تو ہوا کو پھیلا دوں بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور فرشتے ایسی طاقت کے مالک ہوئے لیکن ابراہیم علیہ السلام سلا سلام نہیں ہوئے جیسا دیش ویسا دیش نہیں کیا بلکہ یہ کہا اگر تم اللہ کے حکم کی دنیا پر آئے ہو اپنا حکم اللہ کا پورا کر دو اور اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو بلا علی میری تمہاری کوئی ضرورت نہیں میرا اللہ سب کچھ دیکھنے والا نہیں ہوئے چلو نقب کا وعدہ ہے ہم بھی صلاح کے ساتھ اللہ کی مدد ہے حیاتی دنیا وہ مدد تھا جیسے ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں نقاب کی طرف پہ ہم سمجھے کہ جیسے ہم نبیوں کی مدد کرتے اور مدد کرتے ہیں ایسے دنیا میں ایمان والوں کی اور آخرت میں بھی مدد کرے گی اللہ کرنے کی مبارک محنت کے ذریعے سے اور ایمان کے نمبر کے ذریعے سے ہمارے یقین کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے مولانا اللہ فرمایا کرتے تھے اس ایمان کے ذریعے سے اس بات کو کہا جاتا ہے غلط یقین نکال کر کے صحیح یقین پیدا چیزوں سے دکانوں سے فیکٹری سے ملازمت سے اپنی ذات سے مالداروں سے رشتے دار سے سے جو ہونے کا یقین ہے یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے اللہ بہت جان گیا حضرت عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹے نے اپنے بات کی شکایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے مال میں سے استعمال کرتے حضرت عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو کہا جاؤ اپنے ابو کو بلا کے لا شیر شاعری کا زمانہ ہے کے مقابلے کے اندر اللہ پاک قرآن پاک کو معجزے کے طور پر لائے اب باپ تو اپنے بیٹے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے باپ کو گیلے میں سڑے گا بیٹے کو چھوٹے میں سلائے گا باپ پھوٹا رہے گا بیٹے کو کھانا کھلائے گا ارے بولو ایسا ہی ہوتا ہے نا ارے بولو ہوتا ہے کیا جائیں بائیں کو سویا تو نہیں ذرا تو جلدی بول گئے اور پندرہ بیس منٹ میں ان شاء اللہ پڑھ کے نکل گیا تو باپ نے اپنے بیٹے کے احسانات ہر باپ اپنے بیٹے پر احسان کرتا ہے پکڑ کھلاتا ہے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو کھانے پینے کا نظام کرتا ہے میں سو کر ان ہے اپنا جینا ہی اپنے اولاد کے لیے ہو جاتا ہے ارے بول ہو جاتا ہے کہ جب تک تو بچے تھے وہاں پر لیکن جب باپ بن جاتے ہیں یہ اچھا جینا اپنے اولاد کے لیے اس کی فکر اپنے اولاد کے لیے تو وہ تمام اشعار کی شکل کے اندر باپ نے جن ہی جن میں بنایا کہ تمہارے وجود کا ذریعہ ہم پڑے ہم نے تم کو انگلی پکڑ کے چلایا ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا یہ احسان کیا یہاں تک کہ باپ بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے دلوں کے بھید کو کون جانے والا ابھی یہ اشعار زبان سے نکالے کسی کاغذ اور قلم کاپی میں لکھے نہیں نہیں ہوئے لیکن اللہ پاک نے جبراہیل امین کو بھیجا اور یہ کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے پر احسان کی شکل میں جو اشعار بنائے ہیں وہ اشعار پہلے حضور خدے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے جبرائیل امین آئے اللہ کا پیغام دے کر آئے حضیق صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ آنے والا پاپ انہوں نے اشعار بنائے ہیں اللہ خاط کی طرف سے حکم ہے جب یہ آئے تو پہلے انہوں نے جو اشعار بنائے ہیں وہ اشعار اشار جب یہ پاپ اور بیٹے پہنچے فیصلہ تو بعد میں ہوگا لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اپنے بیٹے پر احسان کیا ہے وہ اشعار سنا نام بڑا فرق ہوا کہ میں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا ہی میں میں بنایا نے قلم نہیں کیے کسی کاپی اور کاغذ میں نہیں لکھے لیکن یہ کیسے ہو گئے اب باپ نے سنانے شروع کر دیا اور باپ سناتے چلے گئے اپنے بیٹے پر جو احسان ہر باپ اپنے بیٹے پر احسان کرتا ہے وہ تمام اشعار کی شکل میں جب سنا دیے رب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فیصلہ کرتے ہوئے یہ کہا اس بیٹے کو انت و کلیا بھی تم کو تیرا پاتے لیکن یہ پتا چل گیا دلوں کے بھید کو جاننے والا اللہ ہے ساری دنیا کا نظام اللہ پاک کراتے ہیں کیا اللہ فضا کی گل دیوار وہ مکی گل بحات وہ حال قتل کتنے بارش کے کتنے آس تک گرے ہیں جس کتنے گریں گے آئندہ کتنے گریں گے دو ہزار پچیس میں کتنا ہوگا ساری دنیا کے انسانوں کو روزی کتنی ملے گی اب تک کتنی ملی اس کتنی ملے گی آئندہ کتنی ملے گی ہمارا پوتا پر پوتا سکن آپ چلے جاؤ کی رسم اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کون نیک وقت بنے گا کون بد وقت بنے گا کا اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو اس لیے بزرگوں میں اور آمن کو کہہ کر اتنا چھوٹ نہیں جانا ہے بلکہ اس کا یقین پیدا کرے اپنی زندگی میں ہماری اپنی زندگی کے جلد دے کے اللہ پاک نے کیسے آنکھیں دی کیسات کیسے ہاتھ پھیر دیے کیسے دل و دماغ ویا کتنی بڑی زبردست لڑائی اللہ اللہ نے دی ہے کسی فٹ کے انسان کے اندر یہ روشنی اس کا بھی دینا پڑے گا آنکھوں کی روشنی کتنے لاکھوں بلب چلتے ہیں آدمی آج تک اس کو استعمال کرتا ہے لیکن کبھی اس کا بل اللہ نے نہیں مانگا بولو مانگا کس لیے دوستوں ابھی ہمیالی سلاخوں اور سلام کی پہلی محنت ہر ایک کے دلوں میں اللہ کو بدلا ابراہیم علیہ السلام علیہ سلام متاثر نہیں ہوئے مال آ گیا تو متاثر ہو گئے آگے تو متاثر ہو گئے رات کے بچے آگے تو آدمی متاثر نہیں بڑی طاقت فریش کرتی ہے اور آ کر کہنے لگے ابراہیم اگر آپ کہو تو پانی کو برتا کر آپ کو بجھا دے بنا ایک اکیلے اللہ پر کمی ہے کہنے لگے نہیں اگر تم اللہ کو حکم پر آئے ہو تو کر لو ورنہ میرے باپ کی کوئی ضرورت نہیں جب اللہ پاک نے دیکھا میرے خلیم کی نگاہ میرے اکیلے پر ہے پھر اللہ نے میرے درمیان کے واسطے کو ہٹا کر ڈائریکٹ آپ کو کہا اور سلام نالا ابراہیم یاد ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم دوست محنت تو اپنے دلوں پر دوسرے دوسری فرمایا محمد الرسول اللہ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور زندگی کے ہر عمل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کھانے میں پینے میں سونے میں اٹھنے میں چلنے میں شادی میں خوشی میں غمی میں رات میں دن میں سفر میں حجر میں معاملات اور دوسرا یہ فرمایا کور کی بیماری کی ہوگی چھوٹا سا ہمارا آدمی دل سے باہر نکلا سنت کے مطابق نکلا ہمیں پتا نہیں دوستوں بزرگوں کہ جتنی آج سے اللہ کا حفاظت کریں گے جس کیا کیا سنت کے مطابق کیا مسجد میں داخل ہوا سنت کے مطابق ہوا دنیا کا بھی نفع ہے آخرت کا بھی نفع ہے دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا ہمارے مالوں میں برکت دے ارے بولو سب چاہتے ہیں کون چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے مان کے پر چلتے سادو کام یا ٹھنڈی ہو جاتے میں ان کو کون مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھائے لیکن کون چاہتے ہیں کہ اپنے مالوں میں برکت میں بھنکر اٹھائے کون چاہتا ہے کہ میری اور میری بیوی کے درمیان میں کبھی لڑائی کر رہا نہ ہو کون چاہتا ہے ارے بولو ہم سب چاہتے ہیں اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا سب کا خاتمہ اللہ کی من پر کرے آتا ہوئے عمل دنیا کا بھی آخرت کا بھی نفع ہم سب فجر کی نماز کو پڑھتے ہی ہیں جو لگا پڑھتے ہیں اس سے دو رکعت سنت سنت اب صلی اللہ نے فرمایا جو آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑے اور فرض مسجد میں آ کر دو رکعت سنت گھر حضور پڑ گئے علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کو تین انعام عطا فرمائیں گے پہلا انعام یہ ہوگا اللہ اس کے مال میں برکت دے گا دوسرا انعام یہ ہوگا اس کے اور بیوی کے درمیان کی لڑائی جھگڑے کو اللہ ختم کر دے گا اور تیسرا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے ہمارے ساتھی سنانے لگا مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے بیٹے کھانے کا پینے کا گھر کا دروازہ بند کرنے کا جو تمام سنت ہے اس نے پانی پینے کی سنتوں کا تذکرہ کیا بیٹے جب بھی پانی پیے تو بیٹھ کر پیے کر کے پیے بسم تیس سانس کر پیے پانی پیے تو الحمد للہ کریے پانی کی سنت ہے اور مقصد اس کو لیکن ہم یہ سمجھ رہے کہ اس سنت پر اللہ پاک کی طرف سے کتنی بڑی حفاظت ہے اور کتنا بڑا اللہ اس سے نور رہتا ہے بچہ تو بچہ ہوتا ہے اتنا جب بھی پانی پیے گا تو بیٹھ کر کے پیے گا دیکھ کر کے پیے گا اسکول میں گیا تو وشیش میں جب بھی پانی کی پیاس لگتی ہے تو اور جو وطن کے بچے ہیں یہ مسلمان کا بچہ بیٹھ کر پانی پینے لگا اور دیکھ کر کے پانی پینے لگا اس کے دوستوں نے پوچھا بیٹھ کر پانی پیتا ہے اس نے کہا میرے مانے نے میری ندی کی سنت بتلائی ہے اور میرے نبی پانی پینے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پیتے تھے دیکھ کر کے پیتے تھے سب کلبویا بلبوے کو دیکھ کر کرنٹ پکڑتا ہے تو اور وطن کے بچوں نے بھی اس کو دیکھ کر بیٹھ کر کے پانی پینا شروع کیا ایک وطن کے بچے کو رات کو پیاس لگی اپنی ماں کو جگائے ہم یہ پانی چاہیے ماں بوٹل سے پانی نکال کر کے گلاس میں لے کر آ گئی اس بچے نے کہا امی لائٹ چلا بیٹھے رات کے دو بجے ہیں ہیں اور سوئے ہیں رہی سوئی ہے پانی کو لے لے کر آئی پی ہے نہیں ماں لائٹ چلا بولے ہے تو پانی دیکھوں گا اور گلاس کو پکڑ کر اٹھا کر پھینک دیا بیٹے بہت اچھا نے لائٹ جلوائی اگر تو اندھیرے میں پانی پی لیتا یہ زہریلا جانور تیرے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور پتا نہیں کیا ہو جاتا بیٹی کس نے سکھلایا میری کلاس میں میری اسکول میں ایک مسلمان کا بچہ ہے پانی پیتا ہے بیٹھ کر کے پیتا ہے دیکھ کر کے پیتا ہے ہم نے اس کو پوچھا اس نے کہا کہ میری ماں نے تعلیم دی ہے میری ماں نے سکھلایا ہے یہ تو میرے نبی کی سنت ہے ماں نے کہا پانی پینے کی سنت کا نفع یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی کی سنت کتنی اونچی ہوگی اگر اتنا اونچا مذہب ہے تو چلو اللہ پاک ہمیں بھی اللہ میں اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت کو چھوٹی نہ کریں یہ تو ان شاء اللہ سنت پر عمل عمر چھوٹی نہیں گھر میں داخلے کے وقت میں سلام کرنا چھوٹی سنت نہیں گھر سے باہر نکلنا بسم اللہ توکل اور اللہ پڑھنا چھوٹی سنت نہیں کسی مسلمان کو دیکھنے کے وقت میں ہستا دیکھ کر کیا پڑھنا بیمار ہے تو کیا پڑھنا کپڑے پہننے کے وقت میں کیا دعا کھانا کھانے کے وقت میں کیا دعا تین کے کامل تیاری سے لے کر موت تک کی زندگی صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور زندگی کے ہر عمل میں میرا اللہ کا حکم کیا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس میں استعداد پیدا کرنے کے لیے یہ نمبروں پر محنت کرائی جا رہی ہے کہ اتنی محنت کر لو اتنی محنت کر لو کہ آخرت کا یقین آ جائے امن و ملائی کرتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسو ہی ایمان امبیا ہے صلاح سلام کے جائے کہ جو کچھ لے کر آئے جو کچھ انسانوں کو دیا ہے انسانوں کا دنیا اور آخرت کا نفع ہے پھر اللہ پاک کی طرف سے احکامات آتے چلے گئے کیسے دیکھے کیسے نہ دیکھے کیا بولے کیا نہ بولے کیا کھاوے کیا نہ کھاوے کہاں چلے کیسے چلے کیسے شادی کیسے رخصتی کیسے کاروبار کیسے ملازمات کیسے بڑے چھوٹے کے ساتھ رہنا اللہ کی طرف سے کیسے دیکھنا ہر چیز میں اللہ کے احکامات ہو لیکن سب سے بڑا حکم اللہ کا نماز ہے نماز کی حالت میں معاف نہیں کرے رہنے کی طاقت نہیں دیکھ کر کے بیٹھنے کی طاقت نہیں اشارہ کر کے کر پڑھو اگر سفر ہے بجائے پڑھ کے دو رکعت چار رکعت کی جگہ دو رکعت پڑھ لو دو ہر نشا میں لیکن نماز معاف نہیں اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا اگر تمہارا بچہ سات سال کا ہو جائے اولاد سات سال کی ہو جاوے اس کو نماز کا حکم کرو اور دس سال کی ہو جاوے نماز نہیں پڑھے تو مار پڑھ کے نماز پڑھو اللہ کا اللہ کا حکم دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ابھی سے بچوں کی تربیت کا انتظام ہوگا کہ یہ بڑا ہوگا نہ فرمان نہ بنے اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے یہ باقی بندی زندگی نہ گزارے اور ساری دنیا میں اللہ پاک نماز پر ماحول پیدا کر دے اس کے لیے یہ ہمارا استعمال یہ ہمارا ماحول ہر کرتا ہے کہ محنت کرنا کی محنت کرنا کہ سو فیصد اللہ کا دین پیدا ہو جائے ایک آدمی بھی نمازی نماز رہے یہ تو ان شاء اللہ ہم سب محنت کریں گے پانچ سو آدمی کیا کریں گے نہیں ایک آدمی حبوبہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ہے ایو قصود دین وان ایم دین میں کمی آ جائے اور حبوبہ کا زندہ رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی سے نماز پڑھا رہا اور سلام پھیلانے کے بعد پوری مسجد کو چیک کیا دیکھا ایک آدمی نظر نہیں آیا کتنے آدمی بولو اور کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے سلیمان نظر نہیں آتے ارے بولے یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے ایک آدمی پوری مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں ایک آدمی نظر نہیں آیا بے نماز نہیں تھا ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے بولو کتنے فیصد نماز دیے کل لوگ کیا اندولہ میں سنا دے تو ایسی ٹکا محنت ہوئی ٹکا محنت ہوئی تو میں آپ کو پوچھتا ہوں ایک مسجد کے متعلق کہ مثلا ایک مسجد کے اطراف میں ڈیڑھ سو مکان تین سو بالک مندر فجر کی نماز میں نو آدمی کتنے آدمی آئے بولے کتنے کٹے ہوئے تین سو آدمی ہیں اور نیو آدمی آئے آدمی کا ہے تو وہ مسجد پر گئی پانچ چھ سطح ہو گئے تیس ٹکا ہو گئے کتنے ارے بولو تین سو آدمی ہے دس ٹکا ہو تو تیس آدمی بیس ٹکا ہو تو سائنس آدمی نیو آدمی تو ہم خوش ہو جاتے پوری مسجد بڑھ گئی لیکن باہر ستر ٹکا دو سو دس آدمی نہیں آئے بولو اس کی کون فکر کرے اب آپ اپنی مسجد کے متعلق ذرا تنہائی میں دیکھ کر سوچ لینا کہ میری مسجد کے اطلاع میں کتنے گھر ہیں کتنے بالغ مرد ہے کتنی بالغات عورتیں ہیں اس میں سے کتنے نماز دیے اپنے خاندان اپنی بلڈنگ اپنی گلی اپنا محلہ آپ کو اندازہ ہوگا ابھی تو نماز بھی نہیں ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی محنت ہوئی ایسی محنت ہوئی کہ منافق بھی بغیر جماعت کے اکیلا نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اس ماحول کو بنانا یہ کل ان شاء اللہ ہم سب محنت کریں گے میں اپنے خاندان میں اپنی بلڈنگ میں اپنی گلی میں اپنے محلے میں ایسی عمومی جان دکھا دوستوں بزرگوں کہ کوئی ایک آدمی بے نمازی نہ رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا نہیں کہ چلو سلیمان نہیں ہے تو چلو تم جا کر جو آدمی کے لیے بلکہ کیا کیا بولو ارے بولو خود گئے اور جا کر گلی کی میں ابھی مومن ہوں چلو اس گلی کی جماعت کو بھیج دو نہیں چلو اس کو آدمی کو لے کر چلے اور جا کر پوچھا گھر میں والدہ سے کیا بات ہے سلیمان نہیں ہے ہاں آپ کا مسلوں میں کہیں تو چلتے تو گھر نماز پڑھ کے سو گئے آپ نے کہا یہ پوری رات سو جاتے اور بھجن کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتے یہ اچھی بات ہماری دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے مولانا سلطا رحمت اللہ علی نے ایک جماعت کو پوچھا کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں جاتے ہو ایک نے کہا میرے اپنی نماز صحیح کرنے کے لیے دوسرے کہا کہ میں کچھ پریشان ہوں میں نے سنا بنی اسرائیل تلاش کر minute مسئلے کو حل کر دے الگ کرنے بس پہنچنا بس والا یہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو سب کیا مسئلہ مطلب؟ کہ تمام چیزوں کے خزانے تو اللہ کے پاس تندور اللہ کے پاس اولاد اللہ کے پاس مال جان اللہ کے پاس چین کے بول اللہ کے خزانے لیکن جب بھی کوئی مسئلہ آیا دو رکعت پڑھ کے اللہ سے کہا اللہ پاک نے مسئلے کو حل کر بعض چیزیں ناممکن ہے لیکن اللہ نے نماز کی برکت سے ممکن کر دی ایک آدمی دنیا میں مر جا رہے بولے زندہ ہو سکتا ہے ہر ہے لیکن اللہ نے نماز میں وہ طاقت رکھی ہے کہ مری ہوئی چیز کو بھی اللہ زندہ جنڈا جا رہے پاکی اللہ کے راستے میں جا رہے آج کل تو گاڑیاں ٹرینیں ہیں فور وینر ہے اس وقت کے اندر گھوڑے خچر کو سواریاں ہو ہوگی اللہ کے دین کے تقاضے پر بتاؤ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جائے اللہ کا وعدہ ہے انسان سے اللہ انچوں کو اپنا تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور سب سے بڑا ایک اور وعدہ ہم تمہارے کو ہم جو ہیں اللہ کی مدد کے بغیر ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکے اور اللہ کی مدد کر لینے کا راستہ یہ دعوت کی مبارک نہیں عبادت بہت بڑی بات ہے لیکن اس امت کی ذمہ داری دعوت کو مبارک نہیں رکھتی ہے علامہ کرتی ہے کوئی نبی آنے والے نہیں ابھی کوئی ماحول نظر آتا ہے یہ دعوت کی محنت کی قربانی کا نتیجہ ہے ہمارے اوپروں نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے متداد نے کرنے والے آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ آپ کا سامان ہماری سواری پر دے دو آپ آگے بڑھو ارے آپ کی سواری مر گئی ہے آپ کو کرنا پتا تو کیا کریں گے بڑے زور کا اور کس کو کہیں گے بولو اب بڑے زور کا اور اللہ کو کہنا شروع کیا وقت نہیں جس کا صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کرواؤ انہوں نے اللہ کو کہنا شروع کیا میں میں تیرے تیرے گھر کو بلند کرنے کی سے نکلا سواری میرے دی جی، اور میں سواری کا محتاج محتاط یہ مر گئے تو اس کو قیامت کے لیے زندہ کرے گا آج بھی تو متلک ہے ان اللہ اعلیٰ بدیر اللہ کا گھر پر قابل لگے ان کی سواری کو زندہ کر کتنا تعلق ہوگا نگاہ اللہ پر جمی ہے مخلوقات سے متاثر نہیں ہوئے کہ لوگ حاضر میں فضل ربی مدد آ گئے اور مسالے کا کیا کر کے لے کر میری گاڑی میں سوار ہوگا نہیں اپنے اللہ سے تعلقات ایسا پیدا کرو جسے صحابہ کرام نے فرمایا اللہ قرآن ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا اس کے بعد قرآن صاحب کو سیکھا پھر نماز پڑھ کر کہنے لگے اے اللہ اللہ اس کو تو قیامت کے دن زندہ زندہ کرے گا آج بھی کر سکتا ہے پاک کا پڑھنا ان کی محنت ان کی دعا ان کا اللہ کے ساتھ کا کام اللہ نے اس سواری کو زندہ کرا سیکھنے کی ضرورت ہمیں اور آپ اللہ کے راستے میں برسوں سے بیس سال دس سال چالیس سال ہو گئے لیکن ابھی تک تو ایسے نماز جو آسمانی طاقت کو نیچے اتار دے اللہ کی مدد کو نیچے اتار دے ہمارے مسئلے کو حل کر دے ہم تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں ابراہیم سلام نے فرشتوں کی طرف نہیں دے دیا اتنی بڑی طاقت ہے لیکن میرا اللہ پر جمی اور یہ زیر یہ بھی اپنے ساتھیوں کی سواری کو قبول نہیں کیا نہیں ایک اللہ ایمان کی طاقت دی ہے ایک نماز والا عمل دیا ہے I, I wonder ایسی حاصل کریں گے گے کہ جس کے نیچے سے سے رہنے میں جانا والوں کو اللہ پر جو جنت دیں اس دنیا دس بڑی بڑی جنت دیں گے اور ستر بہتر ہوئے دیں گے اس کے لیے بولا ستر بہتر اور اللہ کے اللہ پر جو حور عطا فرمائیں گے وہ پچیس لاکھ حور عطا کتنی بولو ہر بولو میں نے ایک جگہ کہا کہ ہم حج میں جاتے ہیں اس میں سے کس نے کس نے حج کیا ہے میرا معلوم جہاں جاتے ہیں وہاں مجمع نظر مینا میں ارفات میں میں میں مدینہ منورہ میں کی لائن میں مارکیٹوں میں بسوں میں ٹرکوں میں ٹرینوں میں پتا نہیں نہیں کہاں ایئرپورٹ پر ہر بڑے ہوتے ہیں کہ کتنے لاکھ آدمی ہوتے ہیں پچیس لاکھ تیس لاکھ پچیس تیس کے درمیان میں لیکن جہاں جاؤ وہاں آج ہی آگے نظر آ آئے تو جب اللہ کے دن کی محنت کا کام کریں گے اور اللہ پر پینتیس لاکھ کروڑوں کا مالک بنائیں گے وہاں کیا مل مل جائے جائے گا گا بولو تھوڑے پچیس لاکھ بڑوں کا مالک اللہ پر کر کا محمد صاحب کے بچن کی کے عزم اللہ کے لوگ فرماتے ہیں ایسی کا رہنے کی جگہ کی اللہ پاک کی طرف سے ابو حریرہ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صحابی حتى الجميع ليه؟ إذا تتبع المساكن الطيبة في الجنات عدن حضرت أبو هريرة رضي الله تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم جاننے والے کا ہوتا ہے میں جانتا ہوں شاید کیا اللہ پاک کیا چاہتا ہے بہت بڑے کمپاؤنڈ ہے نے پوچھا تمہارے پاس کتنا ہے تک چھ چھ ہزار ہزار روپئے روپئے چودہ سو سال پہلے کے کتنے ہو ہو گئے ارے ارے بولو بولو کروڑ کو کروڑوں گیا مجھے لگتا آنے والے انسانوں دعوت کی محنت کی عظمت کو فرمایا کہ اگر تم چھ ہزار روپیے سب کے سب دیوا چین سکتا اور خیال کر دو اس کے باوجود ایک آدمی ایک آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گیا اور سو گیا اس سونے پر اللہ اس کو جو کا عطا فرمائیں گے تمہارے چھ ہزار روپے کا خرچہ اس سونے والے کے کا مقابلہ نہیں دے سکتا جس کو اللہ کے لیے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی تجارت ہو سکتی ہے ارے بولے ٹاٹا بلا اور دنیا کے لوگ ایک روپیے پر کتنی بڑی تجارت اور دنیا میں آدمی ٹاپ ٹین پر پہنچ گئے یہ دنیا کے تاجر اور مالداروں کا حساب ہے لیکن ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا جس کو تجارت کے دے خدا پاک کی قسم اس سے بڑھ کر تجارت ہے اور یہ تجارت اللہ نے کس نے بدلائی بولو اور ہمارا مالوں کو کہا یا یہ حضرت عام ہر ہم لوگ کو مالا تجارت ہم نے سے جو بھی چاہے بلوچ کا ہو سورت کا ہو ہندوستان کا ہو چائنا کا ہو جاپان کا ہو ہر ایمان والوں کو ڈائریکٹ اللہ پاک کہتے ہیں ایمان والوں یہ تم کو تیرے قریب کی زیادہ کیا پتا جسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے وہ میرے پیارے ہیں اور میرے آنکھوں کی سندر تو بیٹا متوجہ ہو جاتا ہے ابا کہتے ہیں کیا ہوگا بچہ نسل والا ہاں, ہاں، ابا بتاؤں تو اللہ بھگ نے ہم ایمان والوں کو ایسا ہی تمہارا پیڈارت میں تمہاری مربئی کروں میں تم کے سٹام بتاؤں میں تمہارا گائیڈ لائن کروں تم کو تمام مشکلات سے تم آپ کے لا کے دردنا بنا سے موت سے پہلے پتہ نہیں کب موت آیا کوئی بھروسہ رحمت اللہ علی کے بیٹوں نے اپنی امی سے کہا امی ہاں۔ نئے کپڑے ابو سے رحمت اللہ چار بڑے آج کے مالک بچوں کی تمنا یہ ہے نئے کپڑے پہنے کہ ہمارے ہمارا کھانا پینا ہو تو میاں بیوی نے مشورہ کیا میرے بچے میں نئے کپڑے پہنے اور میں خرچ ہو جاتا ہے آئندہ ٹیبلو والی کا ایڈوانس وضو کا بہت زمانے کے خجانتی بھی ایسے نہیں تھے جیسے آج خجانتی نے یہ کہا آپ کو حکم کرا کو آپ کو امیر المومن نہیں ہو آپ کو کہو گے ہوگا لیکن امیر المومن حق بات کہنا اکرام کے ساتھ بالحکمت والموعظہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا آپ کھڑے لیکن آپ اپنے ابا کی اپنے باپ دادا کے آپ بالکل واقعی رکھنے کے لیے اسی لیے اللہ سب قربانی کھڑے ہو اللہ آپ کی جان میں مان میں عزت میں آبرو میں اللہ پر سکے اللہ اپنے حصوں کو قبول کرے کے